کی ایک وقت کا قصہ ہے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے بڑا بھائی بہت دولت مند تھا پر چھوٹا والا بھائی غربت میں جیتا تھا سبھی تیوہاروں پر بہت جوش و خروش سے خرچ کرتا تھا بڑا بھائی جبکہ دوسرے کے پاس کچھ بھی میسر نہیں تھا اس کے پاس کھانا بھی نہیں تھا اور پہننے کو کپڑے بھی نہیں چھوٹے بھائی کا خاندان اکثر بھوکا رہتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی سے مدد لے گا بھائی میرے بچے بہت ہی زیادہ بھوکے ہیں مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا پیسہ ادھار دے دو میں ان کے لیے کچھ کھانا خریدوں گا تم ہمیشہ یہاں پیسے مانگنے آ جاتے ہو میرے پاس تمہیں دینے لائق کچھ نہیں دفاع ہو جاؤ اس کے ان لفظوں سے چوٹ کھا کر چھوٹا بھائی وہاں سے چلا گیا گھر جاتے وقت راستے میں اسے ایک بزرگ آدمی ملا وہ ایک لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئے تھا اوہ رکیے ذرا یقیناً یہ وزنی ہوگا میں اس میں آپ کی مدد کرتا ہوں او شکریہ کیا ہوا بچے تم اتنے فکر مند کیوں لگ رہے ہو مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کروں میرا خاندان بھوک مری سے جوج رہا ہے اور میں ان کے لیے کھانا مہیا کرانے کے قابل نہیں میں اتنا مجبور ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو یہ بات ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر یہ لکڑیوں کا گٹھر میرے گھر پہنچا دو میں تمہیں ایسی شہ دوں گا جو تمہیں دولت مند بنا دے گی میں کروں گا اس نے لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا اور اس بزرگ آدمی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا شکریہ بیٹا تم اسے یہاں رکھ دو خدا تمہیں برکت دے اور دولت مند بنا دے پھر اس بزرگ آدمی نے اسے میٹھی روٹی دی اور کہا اسے لو اور جنگل میں جاؤ جب تم آگے جاؤ گے تو تمہیں راستے میں تین آلو بخارے کے درخت ملیں گے ان درختوں کے پیچھے ایک پہاڑ ہے اگر تم اسے غور سے دیکھو گے تو تمہیں وہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ملے گی اس جھوپڑی کے اندر جانا وہاں تین بونے ہوں گے انہیں میٹھی روٹی بہت پسند ہے وہ یقیناً تم سے اسے خریدنا چاہیں گے انہیں یہ دے دینا اور بدلے میں ان سے پیسے مت مانگنا اس کے بجائے پتھر سے بنی ایک چکی مانگ لینا بزرگ آدمی کی ہدایتوں کو مانتے ہوئے وہ جنگل میں گیا بہت سے درختوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک درخت کے پاس آیا جب اس نے غور سے دیکھا اس نے یہ محسوس کیا کہ وہاں ایک قطار میں تین الوچے کے پیڑ تھے جب وہ درختوں کی جانب بڑھا اس نے دیکھا کہ ٹھیک اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جیسے ہی وہ جھوپڑی میں گیا وہ بونے اس پر چیخنے لگے کون ہو تم تم اور اندر کیسے آئے دراصل میں تو یہ ضرور چور ہوگا تم یہاں کیا چورانے آئے ہو کیا میں چور نہیں ہوں میں تو اب یہاں تب ہی بونو نے اس کے ہاتھ میں وہ میٹھی روٹی دیکھی فوراً ہی سارا غصہ کافور ہو گیا اس میں سے ایک نے کہا ہمیں یہ میٹھی روٹی چاہیے ہی تم بدلے میں کچھ بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے میں تمہیں یہ دے دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے پتھر سے بنی ہوئی چکی دینی ہوگی ہم راضی ہیں پر یہ یاد رکھنا یہ کوئی نہیں ہے جب تم اس چکی سے پیسو گے تو یہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گی جو تم مانگو گے اور ایک بار جب یہ ہو جائے تو اسے پھر سے لال کپڑے سے سے ڈھک دینا اس یہ رک جائے گی اس نے سے چکی لی اور گھر آیا جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے بچے اور بیوی زمین پر پڑے ہیں اور بھوکے ہیں اس نے فوراً ہی اپنی بیوی سے کہا کہ زمین پر ایک کپڑا بچھا دے اس نے پھر وہ چکی کپڑے پر رکھی اور چکی پیسنے لگی او او چکی چکی مجھے ترکاری ترکاری دو دو او او چکی چکی چکی مجھے وہ ترکاری پیدا کرنے لگی پھر اس نے چکی کو لال کپڑے سے ڈھانک دیا اور فوراً ہی چکی نے ترکاری بنانا بند کر دیا اس نے کپڑا ہٹایا اور وہ پھر سے پیسنے لگا چکی او چکی مجھے چاول دو چکی او چکی مجھے چاول دو چکی تھوڑے سے وقفے میں ہی چکی نے چاول کا ڈھیر لگا دیا سب نے بھر پیٹ کھایا ہر دن چھوٹا بھائی اس چکی سے بہت سی چیزیں پیدا کرنے کو کہتا جیسے کہ آٹا دالیں باجرا اور بھی کافی کچھ وہ پھر اٹھا کر بازار میں لے جاتا بیچنے کے لیے اس طرح اس نے بہت سی دولت کما لی جلد ہی وہ بہت دولت مند ہو گیا اس نے اپنی اور اپنے خاندان کے لیے بہت بڑا گھر بنایا ہر ایک کے پاس اب پہننے کے لیے نئے کپڑے تھے سب خوش تھے سوائے اس بھائی کے جو اب بہت حسد کر رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ دن پہلے وہ مجھ سے پیسوں کی بھیک مانگنے آیا تھا اور اچانک وہ اتنا دولت مند ہو گیا کچھ تو گڑبڑ ہے بڑے بھائی نے خود کو چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپا لیا سچائی دریافت کرنے کے لیے اسے اس راز کا پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگی اگلے دن اس نے چکی چرا لی اور اپنے خاندان کے ساتھ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا چلو چلے جلدی کرو چلو گاؤں سے تھوڑی دوری پر سمندر کا ساحل تھا وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا کسی دور دراز جزیرے میں جانے کے لیے راستے میں اس نے اس چکی کو آزمانے کا فیصلہ کیا چکی فوراً نمک بنانے لگی اب بڑے بھائی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس چکی کو روکنا کیسے ہے چکی نمک بناتی رہی یہ وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کشتی ڈوب گئی سب کو لے کر اگر اس نے اپنے بھائی سے حسد نہ رکھی ہوتی تو بڑا بھائی اور اس کا خاندان ہنسی خوشی رہ سکتے تھے اسی لیے ہمیں دوسروں سے حسد نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے اس میں خوش رہنا چاہیے اور یہی ہوتا ہے جب ہم زیادہ کی خواہش کرتے ہیں آپ خود کا مقابلہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ کریں اور اپنے ماں باپ سے نئے کھلونوں کی فرمائش نہ کریں یا اپنے دوستوں کے ساتھ نہ لڑیں کیونکہ ان کے پاس آپ سے بہتر کھلونے ہیں بڑے بھائی نے یہی کیا اور ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا مجھے بتاؤ کیا تم کبھی کسی اور سے حسد رکھو گے کبھی نہیں ہم کبھی یہ خطا نہیں کریں گے ہاں کبھی نہیں ہم یہ کبھی نہیں کریں گے